السلام علیکم students this is lecture 38 of psychology and I am doctor Asir Ajmal ہم ابھی تک بات کرتے رہے ہیں فورینزک سائیکو تھراپی کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی کہ جو لوگ وائلنس کے ایک لامتناہی سلسلے میں پھنسے ہوئے ان کو کیسے ہیلپ کیا جائے ان کی کیسے مدد کی جائے کہ وہ تشدد کو چھوڑ کے وائلنس کے اس رستے کو چھوڑ کے ایک اچھے شہری بن سکیں یہ اگر آپ سوچیں تو پرزنس کو ریفارم انسٹیٹیوشنس کہا جاتا ریفارم کا مطلب یہ ہے اصلاح تو اصلاحی ادارے یا reformative institution is a term that we use for prisons لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ میں نہ تو ایسا ماحول ہے نہ ہی ایسا کوئی اسٹرکچر ہے نہ ہی ایسی کوئی انٹروینشن ہیں کہ لوگوں کی ٹھیک طرح سے اصلاح کی جائے تو فورینزک سائیکولوجی جو ہے وہ اس اصلاح کے جو مقصد کو لے کے آگے چلتی ہے اور اسی وجہ سے جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا وائلنس ریڈکشن پروگرام ڈیولپ کیا ہے وانگ اینڈ گارڈن نے کینیڈا میں اور اس کو اب دنیا میں اور بھی مختلف جگہوں پہ استعمال کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے پچھلے لیکچر میں بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے ان ڈائنامک فیکٹرز کا ذکر کیا تھا جو وانگ اور گارڈن کے وائلنس رسک اسکیل میں موجود ہیں وائلنس رسک اسکیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قسم کے فیکٹرز ہیں ایک اسٹیٹک فیکٹرز ہیں جنہیں آپ چینج نہیں کر سکتے جن کا تعلق ماضی سے ہے اور کچھ ڈائنامک فیکٹرز ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ابھی بھی حال میں اس پیشنٹ کی شخصیت کا یا اس کے بیہیویئر کا حصہ ہیں اور ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ پیشنٹس جو ہیں عام طور پہ جو اس وائلنس ریڈکشن پروگرام میں لائے جاتے ہیں وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کے پرزنرز ہوتے ہیں بہت ہی ڈیفیکلٹ بہت ہی وائلنٹ بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول جنہیں اس قسم کے پروگرام میں لایا جاتا ہے اور یہ پروگرام بہت ہی انٹینسو ہوتا ہے اور اس میں انڈیویجل اور گروپ تھراپیز دونوں استعمال کی جاتی ہیں اور فورینزک سائیکو تھراپی کے اصولوں سے بہت مدد لی جاتی ہے تو talking about these factors I mention to you emotional control یعنی جن لوگوں میں اموشنل کنٹرول کم ہوتا ہے وہ وائلنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں ہم اموشنل کنٹرول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ڈفرنٹ ایکسرسائز پھر وائلنس ڈیورنگ انسٹیٹیوشنلائزیشن یعنی جتنی دیر وہ پرزن وغیرہ میں رہتے ہیں اس میں جو اگر لڑائی مار کٹائی تشدد کرتے ہیں تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے مزید وائلنس کا اور اس کو بھی ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں through different intervention then third factor I mention was weapon use کہ ویپن یوز میں جو ہے بھی ایشوز ہیں اس طرح کے کہ ہم اسے through incentive through psychological intervention weapon use اس کا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں which then leads to better result hope پھر second the next factor was insight into violence کہ پیشنٹ میں اپنے وائلنس میں انسائٹ کتنی ہے کیوں کرتا ہے وہ وائلنس تو اس کو ڈیولپ کرنے سے بھی وائلنس میں کمی آنی شروع ہوتی ہے then if there is a mental disorder if there is clinical depression اور اینگزائٹی اور any other serious mental disorder that needs to be treated before we can expect result then I a good deal of time on substance abuse substance abuse جو ہے وہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے اس کی پروپیچویشن میں will talk more about substance misuse treatment ان شاء اللہ later lecture but for now important to remember is is abuse a critical factor in violence reduction اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اگر سبسٹینس مس یوز ہم کم نہیں کر پاتے ہیں یا ختم نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وائلنس کی پرابلم کو بھی ختم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا then we also spoke about need for relationship with significant others کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے وہ اگر ہے اس شخص کا تو اس کے ساتھ انٹروینشن بہت کامیاب ہو سکتا and we also look at some other things like violent lifestyle کہ پرزن کے باہر اس شخص کا کیا لائف اسٹائل ہے پرزن کے باہر اس شخص کی uh, کیا طریقہ کار ہے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا then we also discuss criminal personality کہ کریمنل پرسنالٹی کیا ہوتی ہے we we we you remember it like antisocial personality personality dis disorder order narcissistic borderline personality disorder تو یہ کچھ پرسنالٹیز ہیں جو انسان کو پری ڈسپوز کر دیتی ہیں ٹوڈز کریمنل لائف اسٹائل تو جہاں تک بات کریمنل لائف اسٹائل کی ہے وہ تو اپنی جگہ اہم ہے لیکن اس کے پیچھے شخصیت میں ایسی کیا چیزیں شخصیت میں ایسی کیا چیزیں ہیں کہ وہ انسان جو ہے ہم کہیں کہ جناب وہ تو ہے ہی ایسا وہ تو ہے ہی بے حص وہ تو ہے ہی صفاق وہ تو تو اس کو دوسروں کا کوئی احساس نہیں so these are some factors which are about other people dealing with other people being able to take their perspective, not able to think very much, uh, not having problem solving skills. Personality ایک تو بہت کمپلیکیٹ چیز ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے دوسرے فیکٹرز جن جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں لیکن یہاں ہم اس کے ان پرسنالٹی فیکٹرز کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کو ایک نان کرمنل پرسنالٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان باقی فیکٹر کو بھی آپ دیکھیں تو they are actually contributing to this personality issue so then we come to criminal attitude اب اگر آپ دیکھیں تو کریمنل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کریمنل پرسنالٹی کا ہی تو حصہ ہے اگر ایک بندے کا رویہ کریمنل ہے تو یہ اس کی شخصیت سے لنکڈ ہے الگ نہیں ہے لیکن ہم اسے الگ کیوں ڈیل کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایٹیٹیوڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں اسپیسیفکلی کہ جناب اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف یہی ہے کہ جی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تو میرا ہی ہے یا میرا اس پہ حق ہے تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہم چینج کرنا ہے جس کو ہم نے کیونکہ اگر ہم چینج نہیں کریں گے تو وہ کانسٹنٹلی ان دوستوں سے ان ساتھیوں سے الجھتا رہے گا لڑتا رہے گا ان چیزوں کے لیے جن کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے لیکن ہے وہ دراصل دوسرے کی so that is why there is a need to separate criminal attitudes from criminal personality and work separately on criminal attitudes. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب ہم کریمنل ایٹیٹیوڈ پہ کام کریں گے اور کوئی بہتری ہوگی تو کریمنل پرسنالٹی میں بھی بہتری ہوگی so that is one thing I want to emphasize that you know these are not very crystal clearly separated factors ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں very work ethic. Work ethic کیوں important ہے ورک ایتھک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں میں ورک ایتھک کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ عام طور پہ کرائم کی لائف کی طرف جاتے ہیں یا سے یوں کہہ لیں کہ جو لوگ عام طور پہ کرائم کی طرف جاتے ہیں کریمنل زندگی گزارتے ہیں ان کی لائف میں ورک ایتھک کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ورک ایتھک ہوتی کیا ورک ایتھک ہوتی ہے کہ جناب آپ کو ایک کام دیا گیا ہے فرض کریں کہ آپ کو چھ گھنٹے کام کرنے کی تنخواہ ملتی اور ان چھ گھنٹوں میں سے آپ چار گھنٹے گپے مارنے میں لگا دیتے ہیں اور دو گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن چاہتے یہی ہے کہ چھ گھنٹوں کی تنخواہ مل جائے ٹھیک ہے it's a very common problem actually it's not necessarily link to criminal attitude it is quite it is everywhere but we are here talking in the context of crime life تو کریمنل کے لیے ورک ایتھک پیدا کرنا اس کو ورک ایتھک کی لائف کی طرف لانا جہاں مثلا فرض کریں کہ وہ پریزنٹ میں کام کر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام اپنے ساتھیوں کو دے دے زبردستی ان سے کروائے تو اس ہیبٹ کو چینج کروانا اور اس سے اپنا کام خود کروانا اور اس بات کو ایمفسائز کرنا کہ جو ریوارڈ ملے گا وہ اتنے ہی کام کا ملے گا جو کہ اس نے کیا ہے اور اس چیز کی اسے عادت ڈالنا تو اس کو ہم کہتے ہیں ورک ایتھک اچھا پھر ایک یہ بھی ہے کہ جی اب جیل میں بیٹھا ہے کام کر رہا ہے تو کوالٹی کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے جیسی مرضی بنے اس سے کیا فرق پڑتا تو that is something to remember کہ ورک ایتھک ڈیولپ کرنے میں یہ بڑا ضروری ہے کہ فرض کریں وہ لکڑی کی کوئی چیز بنا رہا فرنیچر بنا رہا تو اسے اس چیز میں پرائڈ لے وہ کہ جناب میں نے بڑی اچھی کرسی ڈیزائن کی ہے بہت اچھی بہت صفائی سے بہت محنت سے اس پہ کام کیا کیونکہ وہی کام وہ بے دلی سے بھی کر سکتا ہے تو یہ بے دلی سے بھی کام کو کرنا جو ہے وہ ورک ایتھک کی خلاف ورزی ورک ایتھک سے کیا مراد یعنی کام کی بھی اپنی کچھ جسے ہم کہتے ہیں صحیح اور غلط چیزیں ہوتی کام کرنے کا بھی کوئی معیار ہوتا اور اس معیار میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر کام کیا جائے تو دل لگا کے کیا جائے اور اس سے جو آپ پروڈکٹ جو بھی بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو ٹھیک ہے نا so that is work ethic تو ورک ایتھک ڈیولپ کرنے سے کیا ہوتا انسان باہر کی زندگی کے لیے جیل سے باہر کی زندگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیوں باہر کی زندگی میں ورک ایتھک انسان کی بہت مدد کرتی کیوں جو لوگ کام چوری کرتے ہیں اور پہلے سے کرمنل زندگی گزارتے رہے ہیں ان کے لیے کریمنل لائف میں جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کام چوری کی وجہ سے ٹھیک ہے کام پہ گئے بے دلی سے کام کیا پروڈکٹ ٹھیک نہیں بنائی باس نے نکال دیا اب back to theft back to substance abuse back to robberies back to violence تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کا اور کام کی اہمیت کو سمجھنے کا جو عمل ہے وہ کس طرح کرائم سے دور لے جاتا اور اسی طرح جو ہمارے ہماری ریلیجس ٹریڈیشن میں جو عمل کی بات لوگ عام طور پہ اس دو چیزوں کو لنک نہیں کرتے وہ اپنی نوکری کو عمل سے لنک نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات جب تک نہیں کریں گے نیکی نہیں ہوتی لیکن اپنے کام کو ٹھیک طرح سے کرنا جو ہے اپنا عمل جو ہے وہ آپ کا عمل ہے نا نوکری پہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا عمل ہے تو جو اپنے عمل کو اچھے طریقے سے کرنا اور اچھا اچھی پروڈکٹ بنانے کی کوشش کرنا اور محنت کرنا بھی عبادت ہے اور اس کا بھی ثواب ہے تو اگر اس کانسپٹ کو ری انفورس کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ quality of their work will improve which will mean that he will be able to better adjust to life outside اور یہ بات میں جو ہے صرف بزنس کے لیے نہیں کرتا I think it's very important when you working with a client چاہے ڈپریشن میں ہو چاہے انگزائٹی سے ہو کہ اگر انہیں ورک ایتھک ایمفسائز کی جائے اور انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ عمل جو ہے ایکشن جو ہے ان کا ان کا ورک جو ہے ان کی نوکری جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا عبادت ہے اور اس میں ڈنڈی مارنا اور اس میں سستی سے کام کرنا اور اس میں محنت نہ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے اسی طرح ہے جیسے اچھا عمل اور برا عمل اور جزا اور سزا کی جب بات ہوگی تو اس میں ہماری جابس جو کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ ہماری جابز میں گزرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا خیال رکھنا اس کا بھی حساب ہوگا that point needs to be stressed ہمارے بہت سے ملکوں میں مسلم کنٹریز میں یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے کہ لوگ اپنی نوکری کو اپنے عمل سے دور رکھتے ہیں آئی کیو این ایگزامپل رمضان کے زمانے میں ٹریفک کا بہت برا حال ہوتا لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیاں اپنی اور دوسروں کی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ افطاری صحیح وقت پہ جا کے گھر کر لیں یا سودا وغیرہ لیں نا وٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ they are violating the spirit of Ramadan they are violating the spirit of sacrifice بھائی اگر آپ تھوڑی دیر دیر سے پہنچ جائیں گے اور کسی کی جان بچ جائے گی اس پروسیس میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے so people don't make link between religion daily life that is one of the reasons why we have so much crime تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ aggression violence and work ethic are related issues and work ethic is something that is central to the core of our religion then important fact is criminal peer آپ کی صحبت کیا انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا تو ایک شخص پرزن میں ہے تو کیا اس کے دوست ساتھی دوسرے نہیں ہوں گے آبیسلی لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کریمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کریمنل ایکٹیویٹی سے بچنا چاہ رہے ہیں اب ہم نے جب کسی کلائنٹ کے ساتھ انٹروینشن کرنی ہے وائلنس ریڈکشن پروگرام میں اسے شامل کرنا ہے تو ہم نے اسے اس طرف آمادہ کرنا ہے اس بات پہ راغب کرنا ہے کہ جناب اپنے دوست جو بناؤ وہ ایسے ہوں جو تمہاری طرح کرمنل لائف سے بچنا چاہتے ہیں وائلنس کو ترک کرنا چاہتے ہیں اچھا اب اس چیز کو بڑے آسانی سے ایس کیا جا سکتا ہے اسٹاف سے رپورٹ لی جا سکتی ہے کہ جناب پچھلے چھ ہفتے میں وہ کن کن لوگوں کے ساتھ گھوم رہا کیا اس نے اپنے دوست تبدیل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں کیا وہ انہی لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے جو سارے ڈرگ یوزرز ہیں اور وائلنٹ لوگ ہیں یا اس نے اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو شامل کیا ہے جو چینج ہونا چاہ رہے ہیں مثلاً گروپ میں جو اپنے لوگ ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارتا ہے یا کسی کرمنل گینگ کے ساتھ زیادہ گزارتا ہے تو کریمنل صحبت کو درست کرنا بھی اس انٹروینشن کا حصہ ہے اور یہ انٹروینشن بھی جیل کے باہر بھی جاری رہتی ہے جس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے قریب رکھا جائے جو اچھے سٹیزن ہیں اور ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کی جائے جو کریمنل ایکٹیویٹی میں ابھی بھی انوالوڈ ہے so that is another dynamic factor which is very very important then there is the issue of interpersonal aggression interpersonal aggression اور وائلنس میں کیا فرق ہے انٹرپرسنل اگریشن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت وائلنس ہی استعمال بعض اوقات اونچی آواز میں بولنا جو ہے وہ دوسرے کے لیے انٹرمیڈیٹنگ ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے بہت پریشانی کا باعث بن سکتا تو اپنے پرسنل ریلیشن شپ میں خواہ وہ دوست ہوں یار ہوں ریلیٹیوز ہوں بیوی بچے ہوں اگر اس میں بہت زیادہ اگریشن ہے اگریشن وائلنس کی صورت میں بھی ریفلیکٹ ہو سکتی ہے لیکن اونچی آواز میں چیزیں توڑنے پھوڑنے میں اور جو ہے چیخنے چلانے میں اس کو بھی ہم انٹرپرسنل اگریشن کہتے ہیں اور اگر وہ جاری ہے تو پھر وائلنس کا امکان بھی موجود ہے اور اگر ہم اس میں کمی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے بہت اچھا سائن ہے بہت مثبت پہلو ہے بہت مثبت نشان ہے اس بات کا کہ اس شخص میں کچھ تبدیلی آ رہی تو اگر ہم انٹرپرسنل اگریشن میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں مثبت سمت میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ صاحب بہتر ہو رہے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ سکسیسفل ہو رہی then comes the factor of community support جب وائلنس رسک اسکیل میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو اس میں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کمیونٹی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو رہا تو کر دیا جیل سے لیکن پھر یہ نہیں دیکھا کہ جناب آگے جہاں وہ جا رہا ہے رہنے جا رہا ہے جہاں اس کا گھر ہے وہاں لوگ اسے ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں یا نہیں تو کمیونٹی کس قدر سپورٹ دے گی اور بعض اوقات سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس رول کو اپناتے ہیں کہ جناب اس کمیونٹی میں سپورٹ پیدا کی جائے اور اگر نہیں ہو سکتی تو کلائنٹ کو آمادہ کیا جائے کہ وہ کسی ایسی جگہ سیٹل ہو جہاں کمیونٹی میں اسے سپورٹ مل سکے so these are all very interesting aspect of forensic work اور اس میں عام طور پہ سوشل ورکرز کی مدد بھی لی جاتی ہے اور کیا یوں جاتا ہے کہ جناب فیملی سے پہلے میٹنگ کی گئی انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ شخص جو ہے اتنے مہینے اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اتنے سال اس نے جیل میں گزارے ہیں اس نے فلاں فلاں باتوں سے اپنا بہیویئر امپروو کیا ہے لیکن کچھ چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا اور وہ یہ چیزیں ہیں مثلا کہ سائیکالوجسٹ کے پاس اس کی جو ویکلی وزٹ ہے وہ مس نہ ہو اور جن ایشوز پہ پہلے پاس میں کانفلکٹ اٹھتا رہا ہے ان کو اوائڈ کیا جائے ان کو ریزالو کیا جائے بعض اوقات سائیکولوجسٹ جو ہے وہ فیملی کو بھی اس تھراپی کا حصہ بنا لیتا ہے اس ٹریٹمنٹ کا کیونکہ پرابلم آخر کار شروع تو فیملی سے ہی ہوئے تھے تو we try and the family into the treatment as well especially when we are releasing the person تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی سپورٹ کو انشور کرنا بڑا ضروری ہے کیوں اگر کمیونٹی سپورٹ نہیں ہے chances are the person will land himself back in jail ٹھیک ہے کمیونٹی سپورٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ رویے کے ساتھ ہی اس کا تعلق کمیونٹی سپورٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ آتا ہے یہاں ڈرگس بیچنے تو اگر محلے والے مل کے کوئی ایسے اسٹیپس لیں کہ اس بندے کو وہاں نہ آنے دیں پولیس کو انفارم کریں اخباروں میں اس آ, اس بات کا ذکر کریں تو they can be a number of steps taken to prevent supply of drugs in that area تو کمیونٹی سپورٹ صرف یہ اس کا طریقہ نہیں ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جائے بلکہ کمیونٹی سپورٹ کے بہت سے طریقے ہیں and many of these can be deployed and use because without community support most intervention will fail پھر release to high risk situation release to high risk situation کا تعلق کمیونٹی سپورٹ سے بھی ہے لیکن یہ ایک اسپیسیفک ایگزامپل ایک پرٹیکولر انسٹنس ہے جیسے فرض کریں کہ ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایک خاندان کے فرض کریں ایک خاندان کے چھ لوگوں کو مار دیا اب وہ لوگ جو ہیں اس کی جان کے دشمن ہیں اور کہتے ہیں جی جیسے ہی ہمیں نظر آیا ہم نے اسے مار ڈالا اب اس شخص کو بھی اس بات کا علم ہے وہاں آپ نے اسے ریلیز کیا وہاں آگے لوگ اسے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان صاحب نے بھی اپنے پاس پستول رکھی ہوئی انہوں نے اٹھائی اور تین لوگ اور مار ڈالے تو اب there is a need to understand کہ ایسی سچویشن میں ریلیز کرنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے ٹھیک ہے اس بندے کی سینٹینس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن how about taking practical steps to ensure کہ یہ نہ ہو کہ ادھر آپ رہا کریں وہاں پہ لوگ اس کی گردن پکڑنے کے لیے کھڑے ٹھیک ہے I was personally involved in several cases people had threatened threaten to kill the client upon release so we sometimes کہ ان کے نہ صرف ریلیز کو سیکرٹ رکھا جائے بلکہ انہیں کسی ایسی جگہ پہ سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے جہاں پتہ نہ چل سکے sometimes people had to be given fictitious names ٹھیک ہے ان کی بالکل آئیڈینٹیز چینج کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ تلاش کرنے میں جو اینیمیز یا لوگ ان کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ انہیں پکڑ نہ سکیں اور انہیں مار نہ سکیں اور بعض اوقات اس سے یہ بھی ہوتا کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہی مارنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہ شخص خود ان لوگوں کو مار کے جیل میں آ جاتا دوبارہ so release to high risk situation is to be avoided یا جیسے پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک ایسی ایک ایسے محلے میں انہیں واپس بھیج دینا یہاں چاروں طرف ڈرگز عام بک رہی ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی پریکٹیکل اسٹیپس نہیں لیے گئے تو یہ بھی ایک ہائی رسک سچویشن ہے کیوں کہ وہ بندہ ان سے پھر انوالو ہو جائے گا اور پھر اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال گا دین وائلنس سائیکل جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ان میں سے بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے ہم نے وائلنس ڈیورنگ انسٹیٹیوشنلائزیشن کی بات کی تھی وائلنٹ لائف اسٹائل کی بات کی تھی انٹرپرسنل اگریشن کی بات کی تھی اور اب ہم وائلنس سائیکل کی بات کر یعنی انہیں یہ چیز سمجھانا کہ وائلنس کا سائیکل جو ہے وائلنس اٹ سیلف جو ہے وہ ایک سائیکل میں چلتا ٹھیک ہے آپ کو ایک پرابلم ہوئی اس کا حل آپ نے وائلنس نکالا اس وائلنس کے جواب میں وائلنس ہوا آپ جیل میں آئے جیل میں آئے آپ نے مزید آپ کو کسی نے پرووک کیا آپ نے مزید وائلنس کمٹ کیا آپ کو مزید جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس پریشانی کی وجہ سے آپ اور وائلنٹ ہو so it's a violence cycle that happens throughout one lifespan تو اس وائلنس سائیکل کو بریک کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کی بریک کے لیے وہ ساری کوششیں جو ہم وائلنس کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے لیکن important thing is to make the client realize that it is a cycle of which he has become a part اور اس سائیکل میں سے اپنے آپ کو نکالنا then the next factor is very important اور اس فیکٹر کا پرسنالٹی جو ہم نے بات کی تھی کریمنل پرسنالٹی اور کریمنل ایٹیٹیوڈ اس سے بہت گہرا تعلق ہے اور وہ ہے امپلسوٹی امپلسوٹی کا مطلب ہے کہ جس کام کو بھی آپ کا دل کرے اسے فورن کر ڈالنا بغیر سوچے سمجھے یعنی آپ بیٹھے ہیں آپ کا دل کیا کہ جناب کوئی چاکلیٹ پڑی ہے میں چاکلیٹ کھانا چاہ رہا ہوں تو چاکلیٹ اٹھا کے کھا لوں اس میں کیا بات لیکن ساتھ ہی آپ سوچیں کہ آپ ڈائٹ کر رہے ہیں اور آپ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں تو آپ کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ امپلسیوٹی جو دل کیا ابھی ذرا میرا دل کر رہا ہے کہ بہت سے سیخ کباب کھائے جائیں تو وہ دل تو کر رہا ہے اور وہ آپ اسی وقت آرڈر کر لیتے ہیں یا جا کے منگوا لیتے ہیں یا دکان پہ جا کے کھا لیتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے آپ نے اپنی امپلس کو فالو کیا اور جو آپ نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ جناب میں نے گوشت کم کھانا ہے یا فیٹس کم کھانی ہے یا میٹھا کم کھانا ہے وہ سارے جو ارادے ہیں وہ خاک میں مل جاتے ہیں اور آپ کی جو اس وقت امپلس ہوتی ہے موقع پہ جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہ پوری کرنے میں آپ لگ جاتے ہیں اسی طرح امپلسیوٹی ریئیکٹو بھی ہوتی ہے جیسے ایک مثال میں آپ کو اکثر دیتا رہا ہوں کہ کوئی آپ کو کوئی گالی نکالے اور اس گالی کے جواب میں آپ دوسرے پہ حملہ کر دیں اب یہ بڑی کامن میں نے بہت لاہور میں بہت کامن فینومین دیکھا ہے کہ کسی شخص نے کسی کو گالی نکالی اور دوسرے نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور گتھم گتھا ہوگا بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گاڑی نے اگر دوسری کو اوورٹیک کیا ہے تو وہ گاڑی نے انڈیکیٹر لگا کے اور جناب صاحب نے اشارے کر کے دوسری گاڑی کو رکوایا اور پھر شیشے نیچے ہوئے اور ایک نے ایک دوسرے کو گالی نکالی اور دوسرے نے بجائے اس کے کہ وہ اخلاق اور شائستگی کا مظاہرہ کریں اس چیز کو نارم بنا لیا کہ جناب وہ بھی آ کے جواب میں گالی دیں گے یا لڑائی کریں تو آپ کی انکم کیا ہے اس سے تعلق نہیں ہے اخلاق کا اخلاق کا تعلق جو ہے وہ اس امپلسوٹی کو روکنے کی جو تربیت ہے وہ آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی that is the most important thing اگر آپ ایک, ایک کسی بھی کام کو سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں تو پھر اخلاق کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اخلاق تبھی استعمال میں آتے ہیں جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کسی چیز کو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اور کسی بات کو کہنے سے پہلے سوچتے ہیں دیٹ از اخلاق دیٹ از موریلٹی اور موریلٹی اور امپلسوٹی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اسی لیے صوفیائی کرام ہمارے جب تربیت کرتے ہیں لوگوں کی تو انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب اپنی عادتوں پہ کنٹرول کرو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آدتن کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں اور ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ جو کھانا کھانے سے پہلے ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو یہ بھی ایک دعوت ہے کہ جناب کھانے یہ نہیں کہ ادھر میز پہ آیا تو اس پہ پل پڑے ٹھیک ہے نا اس میں بھی یہی ہے کہ جناب آپ پہلے سوچیں اللہ تعالیٰ کے نام سے اسے رحمان اور رحیم مان کے اس کی رحمتوں کو اکنالج کر کے پھر آپ کھانا کھانا شروع کریں جب کھائیں تو اس کے بعد الحمد للہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اس کے شکر گزار ہوں یہ جو آئیڈیاز ہیں ان میں بہت گہرا وزڈم ہے بہت دانائی ہے اور وہ دانائی جو ہے وہ اسی وجہ سے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ آئی ہیں باتیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امپلسوٹی ایک چیز کو کرنے کی خواہش اور اس کے کرنے کے درمیان جو گیپ کا نہ ہونا سوچ سوچ کا تفکر کا نہ ہونا ایک بہت بڑی پرابلم ہے امپلسوٹی کی وجہ سے اکثر کرائمز ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز پسند آئی آپ نے اٹھا لی یہ نہیں سوچا کہ کسی دوسرے کی ملکیت آپ کے دل میں خیال آیا اس پہ عمل کر ڈالا بغیر سوچے ہوئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط اور اس خیال کو فالو کرنے کے لیے آپ نے پھر اور بہت سی غلط باتیں کی تو یہ بھی امپلسوٹی کا حصہ تو امپلسوٹی کو ہم کنٹرول کیسے کرواتے ہیں in psychological treatment impulsivity control is a very important factor and yet it is simple اگر آپ سوچیں کہ امپلسوٹی کو کنٹرول کرنے میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک شخص کو چاکلیٹ بہت پسند ہے اس کے آگے چاکلیٹ رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ جناب آپ یہ کھائیں گے آج ٹھیک ہے لیکن اس گروپ کو ختم ہونے کے بعد آپ کھائیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہے ہم نے اس کے سامنے چاکلیٹ رکھی ہمیں پتا ہے کہ اسے چاکلیٹ پسند ہے اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ فورن اٹھا کے اسے کھانا شروع کر دے ہم کہتے ہیں جناب آپ ذرا تھوڑی دیر سے ڈیلے کریں گے کیوں ہم اس گروپ میں بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں امپلس کنٹرول کی ٹھیک ہے نا کہ اپنی جو بھی خواہش ہے اس پہ فوراً عمل کرنا اس سے تھوڑا سا روک رہے ہیں اور اس کو روکنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں آپ اچھا اب اس دوران کیا ہوگا کہ فرض کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو ڈائبٹیز ہے اسے چاکلیٹ کھانی ہی نہیں چاہیے اس میں میٹھا بہت ہے تو اب ہم اس دوران اسے گفتگو کریں گے اور اسے پوچھیں گے کہ جناب آپ کو یہ چاکلیٹ کیوں نہیں کھانی چاہیے ہمیں ٹین ریزنس بتائیں تو آپ کو ٹین ریزنس بتائے گا کہ جناب اس میں ایک تو چینی ہے پھر دوسرے مجھے ڈائبٹیز ہے تیسرے یہ کہ اگر یہ میں کھاتا ہوں تو اس سے میری کڈنیز اور میرے لیور پہ برے اثرات پڑ سکتے ہیں پھر یہ کہ میری آنکھوں پہ برا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر بلڈ میں شوگر زیادہ ہو جائے تو اس سے بینائی بھی متاثر ہوتی ہے and and so so on for تو وہ خود جب ریزنز گناتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جناب میں یہ چاکلیٹ نہ کھاؤں تو بہتر ہے تو اس طرح کی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں چینج کرتے جاتے ہیں چاکلیٹ کی جگہ امیجری کی ایکسرسائز کرواتے ہیں جن میں اسے امپلس کنٹرول سکھائی جا... جاتی ہے اور پھر اس پہ زیادہ سے زیادہ اسے کمپلیمنٹ اور ریوارڈ کیا جاتا ہے اس ابلٹی کو پیدا کرنے میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ کن کن موقعوں پہ پاس میں اس نے امپلسو ریئیکشن دیے ہیں اور کن کن موقعوں پہ اب حال میں وہ ان چیزوں پہ امپلسو ریئیکشن نہیں دے رہا so those are the kind of thing we find that impulsivity can be control اچھا اب next factor that is quite important from a psychological point of view is cognitive distortion cognitive distortion جیسے میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کوگنیٹو بہیویئر تھراپی سے نکلی جس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط خیال جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگوں میں بہت سی کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں مثلا اگر میرے باس نے مجھے لیٹ آنے پہ ڈانٹا سب کے سامنے تو میری بہت بےزتی ہوگی اور میں اس بےزتی کو برداشت نہیں کر سکوں گا اور چونکہ میں اس بےزتی کو برداشت نہیں کر سکوں گا اس لیے مجھے یا تو وہ نوکری چھوڑ کے جانا پڑے گا یا پھر اپنے باس کو برا بھلا کہنا پڑے گا جس کے نتیجے میں میرا باس مجھے نکال دے اب ایک بہت لمبی چوڑی سوچ ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں اپنی جابس پہ اس قسم کی سوچ کا شکار ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب how do we address this میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر میں لیٹ آیا ہوں تو میرا باس کا مجھے ناراض ہونا اس کا حق ہے یہ ہے اس اس کوگنیٹو ڈسٹورشن کو تھوڑا سا چینج کرنا اور اگر وہ مجھے میرے لیٹ آنے پہ ڈانٹتا ہے ایک حد تک چاہے سب کے سامنے یہ بھی اس کا حق ہے اور اس میں میری کوئی بے عزتی نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک غلطی کی ہے اور چونکہ میں نے غلطی کی ہے اس لیے باس کا فرض ہے حق بھی نہیں ہے اس کا فرض ہے کہ وہ مجھے اس بارے میں کوئی نیگیٹو بات کہہ دے اور اگر آپ اس طرح سوچیں تو نہ آپ کی اس کے بعد نوکری چھوٹے گی نہ آپ سوچیں گے کہ آپ کی بےزتی ہوئی ہے نہ آپ سوچیں گے نہ آپ باس کو جواب میں برا بھلا کہیں گے نہ وہ آپ کو سیک کرے تو بہت ساری پرابلم جو ہیں ہم اپنے لیے کریٹ کر لیتے ہیں دوسروں کے لیے کریٹ کر لیتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشن کے ذریعے اچھا اب یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ضروری نہیں ہے کہ آپ میں ہی ہوں دوسرے لوگ کئی دفعہ پرووک کر دیتے ہیں ان کوگنیٹو ڈسٹورشن کو کے ذریعے آپ کو مثلا آپ آئے باس نے آپ کو ڈانٹا بھائی لیٹ کیوں آئے ہو آئندہ لیٹ نہیں آنا صرف اتنی سی بات کی کوئی گالی نہیں نکالی کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی شرم کرو وغیرہ کچھ نہیں کہا آپ لیٹ کیوں آئے ہیں آئندہ لیٹ مت آئیے گا ٹھیک ہے اب ایک دوست آتا ہے یار بستی ہو گئی نا تیری اچھا اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ اس دوست کو بھی کریکٹ کیا جائے کہ نہیں جی اس میں کوئی بےزتی کی بات نہیں ہے میں لیٹ آیا ہوں باس کا فرض بنتا ہے اس نے مجھے کوئی گالی گلوچ نہیں کی کوئی تانا نہیں دیا کوئی برا بھلا نہیں کہا تو کوئی بےزتی نہیں ہے اور پھر وہ جو سارا سلسلہ تھا کہ چونکہ بےزتی ہو گئی ہے اس لیے اب مجھے فلاں کرنا پڑے گا وہ سارا سلسلہ نہیں چلے گا اکثر اوقات جو وائلنس ہے وہ ان ڈسٹورشن کی وجہ سے آتا گالی کی مثال لے لیجیے ایک شخص نے آپ کو گالی دی اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب اچھا اگر تو اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اسے اب تھپڑ نہ مارا تو یہ مجھے آئندہ بھی گالی دے گا یہ کوئی ضروری نہیں ٹھیک ہے نا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ گالی گلوچ مجھے پسند نہیں ہے مت کیجیے فائن اگر آپ پبلک میں ہیں اور اس نے گالی دی تو اب آپ سوچتے ہیں کہ جی ان سب لوگوں کے سامنے میری بےزتی ہوئی ہے اور اب جب تک میں اسے سبق نہیں سکھا لوں گا مجھے چین نہیں آئی یہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن کیوں اس شخص نے گالی دی ہے یہ اس کا عمل ہے آپ کا نہیں ہے اس طرح تو آپ دوسروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن جائیں گے وہ جب آپ سے وائلنس کروانا چاہیں گے آپ کو ایک گالی دے دیں گے ٹھیک ہے اکثر سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے دوسروں کو پرووک کرتے ہیں کہ وہ مصیبت میں پھنسے کیونکہ انہیں ان کی اس ویکنس کا پتا ہوتا ہے اس کمزوری کا علم ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں کے کنٹرول میں دے دینا بہت بڑی حماقت ہے کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا عمل ہے یہ تمہاری زبان ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے نا آپ کو کسی بات کا سننا ہاں جیسے میں نے کہا سرٹیو ہو سکتے ہیں آپ ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کوئی دوست ہے آپ کو کوئی بری بات کہہ رہا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر میرے دوست رہنا ہے تو آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کرو بجائے اس کے کہ گتھم گتھا ہو جائے اور لڑائی ہو جائے اور کوئی قتل ہو جائے اور کوئی جیل میں چلا جائے بہت بہتر ہے کہ شرافت اپنی شرافت کو کمپرومائز نہ کیا جائے آپ دوسرے کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ برا اس نے مجھے گالی دی ہے لیکن اگر میں نے جواب میں اسے مکہ مارا ہے تو میں نے بھی غیر اخلاقی حرکت کی so that is something which I think is critical in the understanding of cognitive distortion cognitive distortion ہمیں بہت سی غلط چیزیں کرنے پہ مجبور کرتی پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی ایک تو یہ تھا نا کہ فلاں شخص نے مجھے یہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے اس طرح کچھ اور بھی کوگنیٹو ڈسٹارشن ہوتی ہیں مثلا آج جب بات کر رہے تھے تو فلاں شخص نے مجھے مسکرا کے نہیں دیکھا یا میں نے جب کلاس میں اب اسٹوڈنٹ ایفرٹ کریں اب ٹیچر سے آپ نے سوال پوچھا ہے تو ٹیچر نے کہا کہ بھائی یہ سوال اہم ہے آپ پچھلے لیکچر میں نہیں آئے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اب اس پہ بعض لوگ تو جیسے میں نے کہا کہ غصے میں آ جاتے ہیں یا یہ ڈسٹورشن ہوتی ہے کہ میری بےزتی ہو گئی کچھ لوگوں کے دوسری طرح کی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہوتی ہے جس میں وہ اداس ہو ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے واقعی کچھ نہیں آتا میں بہت ہی کمتر بہت ہی گھٹیا بہت ہی بیکار قسم کا انسان ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ اپنے آپ کو دکھ درد کی ایک کہانی میں ڈال لیتے ہیں تو ایک اور طرح کی کوگنیٹو ڈسٹارشن اس کو صرف وہیں رہنے دینا چاہیے ٹھیک ہے جی آج میں نے ایک سوال پوچھا ٹیچر کا شاید موڈ اچھا نہیں تھا اور موڈ اچھا تھا تو شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی لیکن اکثر اوقات میں ایک اچھا اسٹوڈینٹ ہوں اور صرف اس بات سے مجھے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ سے عرض کروں یہ دونوں چیزیں جو میں نے بہت زیادہ دیکھی اپنی سوسائٹی میں کہ ایک صاحب کو صرف یہ کہا کہ جناب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کچھ لوگ تو وہ بیچ میں خام خواہ دخل دے رہے تو ان سے کہا کہ دیکھیں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں آپ بیچ میں پلیز نہ بات کی اب اس بات سے وہ اتنے ناراض ہوئے کہ ان کی اس کے بعد ہم نے شکل بھی نہیں دی تو بعض اوقات جو ہے وہ لوگ کچھ ایسی چیزوں کو دل پہ لے لیتے ہیں that is a cognitive distortion یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز میرے ساتھ ہوئی ہے وہ بہت بری ہوئی ہے اور اس سے بری چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور دیٹ از اسے بہت سی زیادہ بری چیزیں ہو سکتی ہیں ہاں یہ ہے انکنوینئنٹ ہے غلط بات ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے غلط بات بھی کر دی یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا دوسرے نے واقعی زیادتی کر دی باس نے واقعی بےزتی کر دی لیکن اس کو انت... اس سے یہ سمجھنا کہ بس جی تباہی آ گئی بربادی ہو گئی اس سے بری چیز مجھ سے آج تک نہیں ہو سکتی میرے ساتھ آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی میں تو چھوڑوں گا نہیں یا مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ جیسے اکثر اوقات ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں تو مجھے کئی دفعہ ہے تو سنجیدہ بات مجھے کئی دفعہ ہنسی آ جاتی کہ لوگ کیسے ان باتوں کو بلیو کر لیتے ہیں کہ جیسے ہے نا کہ نوکری نہ ملنے پہ دل برداشتہ ہو کے بچوں کے گلے کاٹ دی اور خودکشی کی گاڈ oh, سیک نوکری نہ ملنے پہ کون اپنے بچوں کا گلا کاٹتا ہے اور اپنے اپنے خودکشی کر لیتا لوگ بہت زیادہ تکالیف برداشت کر لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ نوکری نہ ملنا کیا بات بہت زیادہ تکالیف برداشت کر لیتے ہیں اور خودکشی نہیں کرتے تو کئی دفعہ ہمارے میڈیا کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی اسٹوریز نہ چلایا کریں اور یہ تو کلیئرلی بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی سائیکولوجیکل اویئرنیس ہی نہیں تھی یا وہ شدید کسی ڈسڈر کا شکار تھا جو اتنا بڑے وائلنٹ ایکٹ پہ مجبور ہوا تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہوتی ہیں کہ نوکری نہ ملی دیر فور خود کشی کیوں نوکری نہ ملنا کیا is that the end of the کیا لوگ زندہ نہیں رہتے کوشش نہیں کرتے اسٹرگل نہیں کرتے یہ چیز ہے which is which I think is important in society for people to understand بہت زیادہ سمپلیفائی کر دیا ہم نے اور یہ ساری کوگنیٹو ڈسٹرشنڈرز ہیں ہیں ہیں کے کہ ہم ایک پروبلم کا حل سمجھتے ہیں بس یہی ہے ہاں جی میں نے ایم اے کیا ہے مجھے نوکری نہیں ملے گی تو میں خودکشی کرٹ دے there thousand other option available to you you know I I feel to understand sometimes how people give in to these cognitive کو شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے اس کا استعمال بھی آنا چاہیے انسان تو علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے اس کا اطلاق اپنی شخصیت پہ کرنا بہت ضروری ہے and that is something that I think I personally feel that there are so many things the people learn اب انگلش لٹریچر پڑھا ہے کسی نے یا فلاسفی پڑھی ہے یا ایتھکس پڑھی ہے بی اے میں تو وہ صرف یہ ہے کہ جناب سبجیکٹ کو پڑھا رٹا لگایا امتحان میں لکھ دیا پاس ہو گئے there is no understanding with human and that is why when I read about these things talk about you know cognitive distortion governing تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب ہمارے اسکولس میں ہمارے کالجز میں there is a need to understand education better and to teach things in a better way لیکن یہ ہم ایک ٹینجنٹ پہ نکل جائیں گے اس پہ جانے کی بجائے I want to come back to the idea cognitive distortions are very common ہمارے معاشرے میں کوگنیٹو ڈسٹورشن بہت کامن ہیں ایسی سوچیں جو چیزوں کو ہم ڈیزاسٹرز میں یا تباہی و بربادی میں یا غضب ہو گیا طوفان آ گیا قیامت آ گئی ان چیزوں میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ٹھیک ہے نا جیسے کسی نے گالی دے دی کوئی قیامت نہیں ہوئی کوئی غضب نہیں ہوا کوئی بےزتی نہیں ہوئی کیوں اس شخص نے اپنی بےزتی کی ہے اپنی زبان گندی کی ہے آپ کا تو کچھ نہیں گیا اسی طرح کسی نے جو ہے روز اگر مسکرا کے دیکھتے ہیں آپ کی طرف اور آج مسکرا کے نہیں دیکھا تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی کوئی دنیا برباد نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی وغیرہ that is something I think needs to be well understood then there is the issue of compliance with community supervision آپ نے کسی کو رہا کیا اور کہا کہ جناب ہر ہفتے باقاعدگی سے سائیکولوجسٹ سے ملنا ہے وہ صاحب جو ہیں تین ہفتے سے غائب ہیں اور انہوں نے نہ تو پولیس میں رپورٹ کیا نہ سائیکولوجسٹ سے ملے نہ سوشل ورکر سے ملے تو there is a chance that person is going to reoffend کیوں وہ جو میکنیزم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے رکھے گئے وہ ان کا احترام نہیں کر رہا ان کو فالو نہیں کر رہا so that is a risk factor تو اسی طرح اس کا اپوزٹ یہ ہوگا کہ جب ایک شخص باقاعدگی سے اس سسٹم کو فالو کر رہا ہے جو اس کی مدد کے لیے سیٹ اپ کیا گیا ہے تو or that he will not reoffend ٹھیک ہے نا ایک بندے کو جس کو آپ نے وائلنس کے لیے ٹریٹمنٹ دی ہے سائیکو تھراپی دی ہے گروپ تھراپی دی ہے انڈیویجل تھراپی دی ہے وہ ان ساری تھراپیز سے ہیلپ لے کے اس لیول پہ پہنچا ہے کہ آپ نے سجیسٹ کیا کہ اسے ارلی ریلیز کر دیا گڈ بہیویئر کے بیس اب وہ ارلی ریلیز ہوتا ہے یا پیرول پہ ہوتا ہے اس میں اسے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ہر ہفتے باقاعدگی سے سائیکولوجسٹ سے ملنا ہے اور وہ باقاعدگی سے ملتا ہے اپنی پرابلمس ڈسکس کرتا ہے ان کے سولوشن ڈسکس کرتا ہے chances are he is not going to re he is not going to cause any problems for himself اور for other people in the community so that is اندر اب finally the last dynamic factor that I want to touch upon is security level of anticipated release institution اب پاکستان میں شاید یہ پوائنٹ اتنا اپلیکیبل نہیں ہے لیکن ان ملکوں میں جہاں ڈفرنٹ سیکورٹی لیولز ہوتے ہیں مینٹل پیشنٹس ایک بندہ ہے اسے میکسیمم سیکورٹی میں رکھا ہے اب اسے میڈیم سیکورٹی میں بھیجا جا رہا ہے تو that is called security level of anticipated release اب فرض کریں کہ ایک شخص کو میکسیمم سے بالکل ہی لو سیکورٹی میں بھیج رہے ہیں یا بالکل ہی کمیونٹی میں بھیج رہے ہیں تو اس سے کئی دفعہ پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پرابلمس جو ہیں آگے پر بہت زیادہ مشکلات کا باعث بنتے ہیں so we need to also look at what is the security level of anticipated release institution لیکن بعض اوقات اس کا دوسرا مطلب بھی تو لیا جاتا ہے نا کہ اگر ایک شخص کو میکسیمم سیکورٹی میں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب میڈیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا ہی اسے لو سیکورٹی میں لے جائیں یا سیدھا ہی اسے کمیونٹی میں لے جائیں تو اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی اتنی امپروومنٹ شو کی ہے اتنی زیادہ اس نے کوپریشن شو کی ہے اتنی موٹیویشن دکھائی ہے اتنی زیادہ تبدیلی دکھائی ہے اپنی شخصیت میں کہ اسے ہم کریکٹ کمیونٹی میں ریلیز کر سکتے ہیں یا لو سیکورٹی لیول پہ اسے بھیج سکتے ہیں تو that tells that the person may be ready for a new life outside of the present so this briefly was the violence reduction program and of course if somebody is to run violence reduction program they need to undergo extensive but my purpose of introducing to you this particular program was to show you what are the dynamics of work in forensic psychology جب پر کام کرتا ہے تو وہ کون کون سی چیزوں کو سامنے رکھے تو اس کے پیشنٹ میں تبدیلیاں آ سکتی اور جو یہ چیز ہے نا کہ صرف جانا ایک سائکولوج کا پرزنر کی باتیں سن کے اسے مشورے دے کے واپس آ جانا that is not considered good forensic therapy ٹھیک ہے نا پرزنر کا صرف ڈپریشن دور کرنا ہی مقصد نہیں ہے اس کی صرف انگزائٹی کا حل کرنا ہی مقصد نہیں ہے اس کو وائلنس کو ٹریٹ کرنا ہے as if it is a disease میں نے آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے جب میں سائیکولوجیکل ماڈلس آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ وائلنس کو اور کرائم کو ہی ایک ڈیزیز کی طرح ٹریٹ کرتا ہے ہاں میں یہ کہوں گا کہ میں اسے ڈیزیز تو نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ایک ایسا فینومین ضرور سمجھتا ہوں جسے چینج کیا جا سکتا so it may not be a disease that is to be treated but it could be a personality factor that can be modified that can be changed and a person can be help to transform himself and in this process of transformation we can find that we may have the greatest reward as psychologist let sum up our discussion of violence reduction program سب سے پہلے اس میں کیا چیز اہم تھی وہ یہ کہ ہم جو لائف سٹائل کے ڈائنامک فیکٹرز جو ایسے فیکٹرز ہیں جنہیں چینج کیا جا سکتا ہے ہم ان پہ توجہ دیتے اب تک جو تھی وائلنس ریڈکشن پروگرام سے پہلے توجہ ان فیکٹرز پہ ہوتی تھی جو اسٹیٹک ہوتے تھے بھئی اس شخص نے کتنے جرم کی مثلا اگر ایک شخص نے دس جرم کیے ہیں تو وہ زیادہ لائکلی ہے وائلنس کرنے کا جس نے بنسبت اس کے جس نے تین جرم کی تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی مگر that was not helpful تو وائلنس ریڈکشن پروگرام نے کیا کیا کہ ڈائنامک فیکٹرز کو ایڈریس کیا وہ چیزیں جو ہم چینج کر سکتے ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش پھر یہ اویئرنیس کہ this is an extremely difficult group that they have very little motivation to change ان کی کوئی خواہش کوئی آرزو نہیں ہے چینج ہونے کی there is lack of trust between the therapist and the کیونکہ تھراپسٹ کو وہ اسٹیٹ کا ملازم اور انہیں کا ایجنٹ سمجھتے ہیں there is lack of rapport اور ان لوگوں میں نہ تو ریلیشن شپ کی کوئی اسکلز ہیں نہ ہی کوئی ابلیٹیز ہیں ان سارے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے تھراپسٹ کو کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے وائلنس ریڈکشن پروگرام ہے so that is why it is so difficult yet that is what makes it also very rewarding جب ان لوگوں میں مشکل اور uh, بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بہت ہی آدھی قسم کے جو وائلنٹ لوگ ہیں ان میں جب ہم چینج دیکھتے ہیں تو it also becomes very very rewarding so I hope those of you who decide to take up forensic career do so the intention of helping these people and will Allah do a very good job but remember it is a very difficult job خدا حافظ